والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا سنی وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکت المکرمہ تھے تو باقاعدہ نماز جماعت سے نہیں ہوتی تھی کہ مسجد ہو کہیں پھر اذان ہو لوگ آئیں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لیں ایسا نہیں تھا انفرادی طور پر یا کسی گھر میں جمع ہو گئے وہاں نماز پڑھ لی کعبۃ اللہ کے صحن میں بھی نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے قرآن پاک میں ہے اور کیا آپ نے دیکھا اس بدبخت کو جو منع کرتا ہے ہمارے بندے خاص کو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے نہیں دیتا اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہجرت کی پہلے قبا میں قیام ہوا وہاں آپ نے ایک مسجد شریف کی بنیاد ڈالی یہ اس امت کی پہلی مسجد ہے اس مسجد شریف کا تذکرہ پرائن پاک میں بھی ہے لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ثواب کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے چوتھا نمبر ہے اس مسجد کا پہلا نمبر ہوتا ہے بیت اللہ شریف کا اور ثواب کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے دوسرا نمبر جو ہے مسجد نبوی کا ہے تیسرا مسجد اقسا کا اور چوتھا نمبر مسجد قبا کا اس کی فضیلت بھی ہے حدیث پاک میں ہے جو آدمی اپنے گھر سے آئے وضو کر کے پھر دو رکعت نماز پڑھ لے مسجد قبا میں مقبول عمرے کا ثواب اس کو مل جائے گا یہ روایت کتابوں میں بھی ہے اور مسجد قبا کے محراب میں بھی لکھی ہوئی ہے اور بعد جو دروازہ ہے اس کے اوپر بھی سنگ مرمر کے پتھر پر یہ روایت لکھی ہوئی ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو وہاں پہنچا دے تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے تو اس کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے ہم مسجد نبوی کی سنگ بنیاد رکھی گئی باقاعدہ نمازوں کا اہتمام ہونے لگا امامت خود فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب کہیں تشریف لے جاتے تھے تو ضرور کسی کو وہاں امام مقرر فرماتے تھے اگر موزن بھی ساتھ ہوتا تھا تو کسی کو آزان کی ذمہ داری ڈالتے تھے نماز کس طرح ہوتی تھی صاحب کرام تشریف لاتے تھے صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر نوافل کا وقت ہے تو نوافل میں مشغول ہیں ذکر اذکار میں لگے ہوئے ہیں دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں اطلاعات میں لگے ہوئے ہیں جب حضرت تشریف لاتے تھے تب نماز ہوتی تھی یعنی ہماری طرح کی گھڑی لگی ہوئی ہے نہیں یہ بھی صحیح ہے نظام الاوقات ہے پابندی ہے لیکن وہاں دوسرا عالم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے صحابہ کرام کے اکثر اوقات مسجد میں گزرتے تھے اس لیے کہ جب یہ معلوم ہی نہیں جماعت تو کھڑی ہو جائے گی تو پانچوں وقت آپ خود نماز پڑھاتے تھے معمول کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے پابند تھے بعض رات تو فرماتے ہیں کہ تحجد رسول اللہ علیہ وسلم کے نماز اس کا ایک مطلب تو یہ ہے یعنی کہ رات کو آپ تحجد پڑھ لیں یہ جو اور نماز ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے لیے اور ایک نماز ہے یہ علاوہ نماز ہے یعنی پانچ فرائض کے علاوہ یہ چھٹا فرض ہے یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے آپ تحجد کے پابند تھے ایک مرتبہ آپ تحجد نہیں پڑھ سکے طبیعت ٹھیک نہیں تھی دوپہر میں اس کی قضا کر لی معلوم ہوا کہ آپ کے اوپر جو ہے تحجد کی نماز فرض تھی صحابہ کرام کے اوپر تحجد کی نماز فرض نہیں تھی لیکن وہ حضرات تحجد کے پابند تھے اگرچہ تحجد کی نماز فرض نہیں تھی اس لیے کہ وہ تو عاشق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو چیز دیکھتے تھے اس کی نقل کرتے تھے سفر میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو سفر میں بہت ساری چیزوں میں جو ہے آسانی ہے تو نالانی مبارک پہنے ہوئے آپ نماز پڑھا رہے تھے نماز کے دوران آپ نے نالانی مبارک کو الگ کر لیا پاؤں مبارک سے نکال کے ادھر کو کر دیا تو نماز ہی صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے جوتے نکال دیے سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے ایسے کیوں کیا ہم نے کہا حضرت ہم نے جب دیکھا آپ کو کہ آپ نے نالے میں مبارک نکالا ہم نے بھی نکال دیا حالانکہ آپ نے تو کسی ضرورت کی وجہ سے نکالا تھا لیکن آپ انہوں نے نقل کر لی وہ یہ نہیں دیکھتے تھے یہ فرض ہے یا سنت ہے یا واجب ہے یہ تو بعد میں تقسیم کیے فقائے کرام نے قانون کو شکل دینے کے لیے ورنہ وہ تو عاشق تھے وہ کیا جانتے تھے فرض اور سنت اور مستحب اور وہ یہ وہ جو جو رسول اللہ کرتے تھے فوراً کرتے تھے تو اس لیے وہ لوگ تحجد جیسے اس میں پیچھے رہ سکتے تھے اور صحابہ کرام تحجد پڑھتے تھے اس کا ثبوت تو قرآن پاک میں بظاہر تو مشکل ہے صحابہ کرام کی تحجد کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے لیکن ہے کیسے إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة تو تعجب ثابت ہونے ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہے آپ کس وقت بیدار ہو جاتے ہیں رات کو اور آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت ہوتی ہے یہ تو فجر کا تذکرہ تو ہے ہی نہیں یہ تو رات کی نماز کا تذکرہ ہے تو اس طرح سے آپ تحجد کے پابند تھے صحابہ کرام تحجد کے پابند تھے تحجد کے بعد آپ فطر کی نماز ادا فرماتے تھے اور اس کے بعد بعض مرتبہ بیٹھے بیٹھے آپ دو رکعتیں نماز پڑھتے تھے بیٹھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ میں نے یہ سنا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو بیٹھ کے نماز پڑھ لے گا نفل اس کو آدھا ثواب ہے میں ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا میں نے دیکھا کہ آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں میں حیران ہو گیا سنا تو میں نے اور کچھ تھا اور حضرت تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں میں آیا اور میں نے میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر مبارک پر رکھا آپ نے فرمایا عبداللہ کیا بات ہے میں نے کہا حضرت <clears throat> میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کھڑے کھڑے نماز پڑھنے پورا ثواب ملے گا جو بیٹھ کے نماز پڑھے گا اس کو آدھا ثواب ملے گا یعنی نفل کی بات ہے یہ فرائض میں تو قیام کرنا تو فرض ہے آپ نے فرمایا ہاں بات تو وہی ہے لیکن مجھے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا فرماتے ہیں اور فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں ایسا فرمایا تو بہرحال اس کے بعد آپ بیٹھے نماز پڑھتے تھے اتنے میں آزان ہو جاتی تھی فجر کی آپ سنت پڑھ لیتے تھے ہلکے پھل ہلکا پھلکا ان کے اعتبار سے زیادہ لمبی قرآت اس میں نہیں فرماتے تھے کلیا الکاثر پہلی رکعت سے دوسری مقلو اللہ عہد عموماً تو اس کے بعد آپ آرام فرماتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ تشریف لاتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے اس دوران آپ آرام فرماتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرماتے ہیں دین کی شکل ہوتی ہے آرام فرماتے ہیں اس کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں دوسرا وضو نہیں بناتے تجدید وضو نہیں فرماتے جبکہ مسئلہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی سو جائے گا ٹیک لگا کر یا لیٹ کر کروٹ پر لیٹے نیند آ جائے تو اس کو وضو ٹوٹتا ہے لیکن آپ وضو نہیں فرماتے فرمایا آپ بالکل صحیح ہے تنام آئینا یا والا یا نام قلبی میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل مبارک تو جاگتا رہتا ہے یہ سوتا نہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو بیدار رکھا تھا کیوں اس پر وہی نازل ہوتی تھی آپ نماز پڑھاتے تھے نماز اول وقت شروع کرتے تھے آپ کیونکہ قرآت لمبی ہوتی تھی اسی میں اسفار بھی ہو جاتا تھا ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا آپ نے فرمایا اسکرو بالفجری فیم و اعظم الرادری فجر کی نماز اس وقت پڑھ لیا کرو جب خوب روشنی آ جائے ثواب زیادہ ملے گا کیوں جماعت بڑی ہو جائے گی ثواب زیادہ ملے گا اول وقت پڑھ لیں گے تو وہی چند افراد آئیں گے وہ نماز پڑھ لیں گے اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ میری ساری امت جو ہے تحجد کی پابند ہوگی نہیں تو فجر بھی تو بڑی مشکل سے پڑھ لے تو غنیمت ہے اس آپ نے یہ بھی فرمایا ہو علیہ اعمال امتی میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کر دیے گئے حسن ہوا و سی ہوا نیک اعمال بھی میں نے امت کے دیکھ لیے اور برے اعمال بھی دیکھ لیے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے تھے سینس جتنا ترقی کرے گا نئی نئی ایجادات سامنے آئے گے ہمارا اسلام سمجھنا آسان ہو جائے گا تو پہلے سے ہی کیسے امت کے اعمال پیش کیے گئے ابھی امت تو آئی نہیں تھی پوری تو سینس نے سب کچھ حل کر دیا ایک کام دس سال کے بعد ہوگا لیکن لیپ ٹاپ میں پہلے ہی دکھایا کہ یہ وہ کام ایسے ہوگا حرم شریف کی تعمیر وہاں آج بھی تعمیر چل رہا ہے دس سال کے بعد بارہ سال کے بعد کیا شکل ہوگی ابھی معلوم نہیں لیکن لیپ ٹاپ میں باقاعدہ لگا ہوا ہے موبائلوں میں بھی ہے کہ یہ شکل ہوگی پہلے سے ہی دکھا دیا تو بہرحال آپ نماز پڑھاتے تھے حضرت معاذ جبل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر نماز پڑھانے میں اللہ کے نبسم دیر کر دی یعنی جو معمول تھا تشریف لانے کا اس وقت آپ تشریف نہیں لائے دیر ہو گئی کتنی دیر ہو گئی اتنی دیر ہوئی کہ ایسا لگتا تھا کہ اب سورج شروع ہو جائے گا اتنی دیر ہوگی خوب رشوار ہوا اس کے بعد آپ تشریف لائے آپ نے مختصر نماز پڑھا لی کیونکہ وقت ہی کم رہ گیا تھا اب سب لوگ انتظار میں تھے قضا بھی ہو جاتی تب بھی کوئی کچھ نہیں کہتا اس لیے ان کو معلوم تھا جتنا اہتمام ہمیں نماز کا ہے اس سے زیادہ تو اللہ کے نبی سسم کو ہے تو آپ نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اپنا چہرے مبارک صاحب کے رام کی طرف کیا فرمایا کہ علامہ صاف تم کمان تم میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو بیٹھے رہو اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں آج آنے میں دیر کیوں ہوئی حالانکہ کسی نے پوچھا نہیں تھا حضرت دیر کیوں ہوئی کچھ نہیں دیر ہو گئی ہو گئی لیکن آپ نے خود فرمایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج دیر کیوں ہوئی حضرت ٹھیک ہے فرمایا تم تم نے لئی فتوزہ تو تم مسلح تمہارا خود رلی میں رات کو بیدار ہوا وضو بنا لیا اس کے بعد جتنی جتنی نمرکتیں مقدر میں تھی اتنی نماز میں نے پڑھ لی جین تہجیب کی نماز پڑھ لی عجیب اتفاق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نیند آنے لگی نماز میں ہی جو معمول نہیں تھا کبھی بھی آپ کو نماز میں نیند نہیں آئی بالکل نہیں کیوں آپ نے فرمایا نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز کیسے آ جائے نیند کیسے آ جائے گی تو اچھا، نماز میں کبھی نیند نہیں آتی تھی ایسے اہتمام کے ساتھ چاہے کتنا ہی تقاضا ہو سونے کا لیکن اس دن بالکل معاملہ برعکس ہو گیا آپ تحجد کی نماز فرما رہے تھے تو اور اسی میں نیند آ گئی نیند کا غلبہ ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا فرما کہ میں نے دیکھا کہ میں اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہوں یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا زیارت نصیب ہوئی میں نے پروردگار کے جمال کو دیکھا اللہ کے نور کو دیکھا اللہ نور سماوات والارض تو پروردگار مجھ سے ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا لبے کیا رب فرمایا فیم فیمس مجھے یہ بتا دیجئے یہ مقرر فرشتے اس وقت آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں وہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں وہ کیا ہے تل تو ادری میں نے میں نے کہا اے اللہ مجھے معلوم نہیں یہ سوال اللہ تعالیٰ نے تین مرتبوں سے پوچھا اللہ صلاح مل کہ تو لا ادری تین مرتبہ جب میں نے واپس لا ادری کہا فوضا یا دہو بین کتفیہ فوجت تو برد آنا ملی بین سجویہ ہاں تو آپ آپ نے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دست مبارک جیسے اللہ کی شان ہے میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان کب صحیح ہے یہاں رکھا اب کیسے اللہ تعالیٰ کا دست مبارک ہوگا جیسے اس کی شان ہے وہ تو ہماری طرح تو ہے نہیں کہ پانچ انگلیاں ہوں اور اس میں ہڈی ہو اور اس میں گوشت ہو اور اس میں پوست ہو اور اس میں خون دوڑ رہا ہو اس میں رنگے ہوں ایسا تو نہیں اور اس پر تو ایمان لانا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شان مبارک کے اوپر دستی مبارک رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی اپنے سینے مبارک میں فوجد تو برد آنا مل ہی بے نثر یہی ہے اور اس کے بعد کیا ہوا فتح جل علی کل شعی فرمت ہر چیز میرے سامنے ظاہر ہو گئی جو چیز چھپی ہوئی تھی یہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کیا گفتگو کر رہے ہیں یہ سب میرے سامنے آ گئے شارحین نے اس میں ایک نقطہ لکھا ہے یہ نہیں فرما فعالم تو مجھے معلوم ہوا کہ فعارف تو انہیں لکھا ہے علم اور معرفت میں فرق ہے اچھا علم تو ایک اجمالی جو جاننے کا نام ہے معرفت میں گہرائی ہوتی ہے علم کا مطلب تو یہ ہے کہ بتایا گیا بھائی اس مسجد میں کتنے افراد ہیں ہم نے جن کے بتا دیا کہا ساڑھے تین سو ہے لیکن سبوں کے حالات نہیں بتا سکتا یہ کہاں کا ہے اس کا نام کیا ہے اس کے جذبات کیسے ہیں یہ سب معلوم نہیں لیکن اگر کہے عرف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے اس کے دین دل میں کیا ہے اس کے خیالات کیا ہیں یہ کہاں کا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا کام کیا ہے یہ سب جو بتائے گا تو اس وقت عرفت کا لفظ آتا ہے میں نے پہچان لیا ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا اب بتائیے یہ فرشتے آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں تو میں نے عرض کیا ہے اللہ یہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں ان اعمال کے بارے میں جن اعمال کے کرنے سے اس امت کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب اندازہ لگائیے ہم تو اپنے لاہور لیب میں لگے ہوئے ہیں اپنے آپ کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں روٹی کپڑا اور مکان کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور ملا اعلیٰ کے فرشتے اس فکر میں اس امت کے گناہ معاف کیسے ہوں گے اصل معاملہ تو آخرت کا ہے نا اس لیے ورشتوں کو معلوم ہے اصل تو آخرت ہے یہ دنیا اس کو خواب سے زیادہ اس کی حیثیت ہی نہیں جو آدمی اس کو خواب سے زیادہ حیثیت دے دے اور ضرورت سے زیادہ اس کو حیثیت دے دے وہ عقل مند ہے کہاں چاہے وہ کتنا ہی بڑا عقل مند مانا جائے اس امت کے گناہ کیسے معاف ہوں گے وہ آپ اس وقت اس پر گفتگو کر رہے ہیں ہم گناہ تو معاف ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں سے توبہ کر لی گناہ معاف ہو گئے نیکیاں کر لیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں ان الحسنات یوزمن یہ سیاحت لیکن تین چیزیں انہوں نے اس وقت خاص طور سے کہیں فرشتوں نے آواز صاحب آ رہی ہے دھیان میری طرف ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں ہوں گا ارے کیا حضرت یہ تو گفتگو کر رہے ہیں کہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں کن عملوں سے اللہ تعالیٰ فرمایا بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں ماں ہونا تو تین چیزیں عرض کر لی کتنی اے اللہ تین چیزیں کا کیا مشی الاقدام الجماعت پہلی چیز مشی الاقدام الجماعت جماعت کے اندر شامل ہونے کے لیے قدم اٹھانا قدم قدم اٹھا رہے ہیں چل رہے ہیں پیدل آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جماعت پکڑنے کے لیے اس کے لیے جماعت میں شامل ہونے کے لیے یہاں جماعت کا لفظ ہے یہ عام ہے اس میں سب سے پہلے تو نماز کی جماعت تو آئی جائے گی اور ہر اجتماعی عمل اس میں آئے گا بھائی درس و تدریس ہے بھائی واض و تبلیغ ہے وہاں مشورہ ہے اجتماعی ایک عمل ہے ایک عبادت ہے بس آ رہے ہیں اس کے لیے آ رہے ہیں اس کے لیے جماعت نہیں چھوٹنی چاہیے سفے اولا میں نماز پڑھیں گے تبیر اولا کے ساتھ پڑھیں گے مشر الاقدام مشل اقدام الجماعت جماعت کو پانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے شمولیت کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں معلوم ہوا کہ جب آدمی مسجد کے لیے آ جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہر ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں گویا کہ آپ نے ترغیب دے دی اپنی امت کو کہ امت کا اہتمام ہونا چاہیے نمازوں کا اہتمام اجتماعی عمل کا اہتمام تو اس میں کوتا ہی نہ کرے ارے بعد میں جائیں گے جانا تو ہے ہی نہیں نہیں نہیں پہلے پہنچے ایک چیز ہو گئی تو کیا سبق ملا ہمیں کہ مشر الاقدام الجماعت چلو جلدی چلیں گے چلو پہلے والے سب پہ بیٹھیں گے وہاں بیٹھ کے کچھ اللہ اللہ کر لیں گے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے بعد دوسرا کیا فرمایا فل مساجد باد صلاح نماز کے بعد مسجد میں قیام کرنا ٹھہرنا نماز کے بعد اگرچہ ٹھہرنا کوئی فرض تو ہے نہیں واجب تو ہے نہیں لیکن مزاج شریعت یہی ہے کہ اپنے پروردگار اور مولا کو نماز تو پڑھ لی فرض ادا ہو گیا پھر تھوڑی دیر وہاں بیٹھا رہے اپنے مولا کے ساتھ باتیں کرے <clears throat> مجبوری ہو ہاں جا سکتے ہیں بھائی کام پر جانا ہے اور جو ہے کھیت میں جانا ہے مزدور ہیں درجے میں جانا ہے چلو ٹھیک ہے جاؤ کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر معلوم ہے کوئی کام ہی نہیں ہے بارش ہو رہی ہے باہر کوئی کام بالکل نہیں ہے باہر جا کے بس صرف گھومنا ہے راستے میں گھومنا ہے دکانوں پر بیٹھنا ہے کھڑے کھڑے تبصرے کرنے ہیں تو اس وقت چاہیے کہ تھوڑی دیر مسجد میں گزارے مزاج شریعت یہی ہے اور جب تک مسجد میں بیٹھا رہے حدیث پاک میں ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ مسلم علیہ اللہ مغفر لہو و رحم ہوں یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور اس پر رحم فرمائیے سوال رحم کیا چیز ہے اور گناہوں کو معاف ہونا کیا ہے گناہ معاف فرما دیجئے پکڑ میں کیجئے اس پر رحم کیجئے اس کو انعام دے دیجئے اس کو فی المساجد ساجد باد بیٹھنا مسجدوں میں نماز کے بعد معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ نماز فرض کے بعد وہیں بیٹھا رہا اور فرض اس پر نہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے یہ بندہ دیکھو اپنا فرض تو پورا کر چکا پھر بھی یہی بیٹھا ہوا ہے پھر بھی یہی اپنے مولا کے لو میں لگا ہوا ہے اس لیے یہ بھاگم دوڑ سلام پھیرا اور فوراً اپنا جوتا ہاتھ میں پکڑ کے بھاگنا شروع کر دیا مزاج شریعت نہیں ہے اللہ کے سے یہ چاہتے تھے کہ میرے امت کی نماز کے بعد بھی کچھ دیر ٹھہرا رہے ہیں کس میں مسجد میں دو چیزیں ہو گئی اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کری ہاتھ جب آدمی کو وضو بنانا دشوار نظر آئے مشکل ہو ٹھنڈی ہو پانی بھی ٹھنڈا ہے تھکاوٹ ہے جی چاہتا نہیں وضو بنانے کو پھر بھی وضو بنایا اور مکمل بنایا اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وضو بنانے سے معلوم ہوا تھے وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا یا یا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی فتعارف من لم یاتی بعد امت آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی دنیا میں آئے نہیں محشر کے میدان میں کیا شکل ہوگی یہ سوال کیا صحابہ کے نے جواب کیا عجیب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل حیران ہو جاتی ہے آخرت کے مضامین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی مثالوں سے سمجھاتے تھے اس لیے کہ مثال دینے سے مضمون آسان ہو جاتا ہے اور پروردگار کا بھی یہی اصول ہے سال نبری بہال الناس لال متفق کروں اللہ تبارک تعالیٰ فرما جب مثالیں دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ بات سمجھیں تو آخرت کے مضامین توحید کے مضامین اور کیا کیا دوسرے مضامین مثالوں کے ذریعے سے بتائے جاتے ہیں اس سے مضمون آسان ہو جاتا ہے اب دیکھیے مضمون کیسا آسان ہوا صاحبہ نے عرض کیا تھا آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو جو دنیا میں بھی آئے نہیں آپ نے ان کو دیکھا ہی نہیں تو پہچانے نہیں کیسے جب دیکھا ہی نہیں تو تعارف کرانا پڑے گا نا میں فلاں صاحب ہوں کیا جواب دیا فرم آ رہی تھا له خيل غر بين ظهر خيل دهن على يعرف خيله قالوا يا رسول الله محجلہ ظہر خیر قال فانهم ياتون غر محجلين من محجل الوضوء کیا عجیب مثال بیان فرمائی آپ نے فرمایا مجھے ایک سوال کا جواب دے دو پہلے تب میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا حضرت کیا فرمایا بتاؤ ایک شخص کے پاس گھوڑے ہیں پنج کلیان پنج کلیان ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جس گھوڑے کی پیشانی سفید ہو چہرہ سفید ہو اس کا اور چاروں ٹانگیں اس کی سفید ہوں باقی جسم تو دوسرے رنگ کا ہے سارے گھوڑے اس کے ایسے ہی ہیں پنج کلیان پنج کلیان پیشانی اور سارا چہرہ سفید چاروں ٹانگیں سفید فرمایا کہ اس کے اپنے گھوڑے سارے ایسے ہی ہیں ایک بھی دوسری قسم کا نہیں اور ایک بہت بڑے میدان میں یہ دوسرے گھوڑوں کے ساتھ رل مل ہو گئے اس کے ساتھ مل گئے وہ گھوڑے کیسے ہیں بائنا خیلن دہمن بہمن بالکل کالے کلوٹتے بالکل کالے سارے گھوڑے کالے ایک بال بھی ان میں سفید نہیں اب یہ شخص اپنے گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے گیا کہ دیکھیں میرے گھوڑے یہی ہیں نہیں اور جیسے ہم لوگ جاتے ہیں نا مال مویشی والے بکریاں دیکھنے جاتے ہیں بیٹ دیکھنے جاتے ہیں گھوڑے دیکھنے جاتے ہیں جب ہم ان کو اس میں ڈال دیتے ہیں بہت میں اور کہاں کہاں ڈالتے کے جنگلوں میں تو ایسے یہ شخص گیا دیکھنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو باقی سارے گھوڑے تو کالے ہیں پر میں اعلیٰ یار کو خیلو ہوں کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا کالو بلا یار رسول اللہ وسلم تو گھوڑے تو سامنے ان کے تھے نا تو آخرت کی آخرت کا مضمون دنیا کی مثال سے سمجھا رہے ہیں تو فوراً سمجھ گئے صاحب انہیں کہا اللہ کے کیسے نہیں پہچانے گا کیسے نہیں بھلا کیوں نہیں مطلب دور سے نظر آئیں گے فرمایا جس طرح سے وہ پنچ کلیان گھوڑے دور سے نظر آئے ان کے پہچاننے میں اس گھوڑے والے کو کوئی دشواری نہیں بالکل دور سے ایک نظر ماری ہو یہ بھی میرا گھوڑا وہ بھی میرا وہ بھی میرا فرمایا کہ ایسے ہی میرے امتی محشر کے میدان میں دور سے نظر آئیں گے دور سے نظر آئیں گے میرے امتی میشر کے میدان میں کہا کیوں کہا فریند نہ ہو گیا تو نہ غر محجلین اس لیے کہ میرے امتی محشر کے میدان میں آئیں گے تو پنچ کلیان چاہیں گے پنچ کلیان پانچ وضو ان کے منور ہوں گے جیسے چودھویں رات کا چاند ایک تو چہرہ دونوں ہاتھ اور دونوں پیر صحابہ اکرام نے عرض کیا یہ مرتبہ ان کو کیسے ملے گا اللہ تبارک تعالیٰ کس چیز کے بدلے میں ان کو یہ رونق عطا فرمائیں گے فرمایا کہ مناثر الوضو مناثر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو وضو کرنے کا بدلہ دے دیں اب اندازہ لگائے جس نے وضو ہی نہیں کیا نماز ہی نہیں پڑھی تو کیا مصیبت ہوگی اس کے لیے اسی لیے مشائق نے دعا لکھی ہے یہ وضو کے درمیان دعا پڑھ لے اللہ عمہ وجہ یا طبیعت وجوہ یا یا اللہ اس دن میرے چہرے کو منور کر لینا جس دن آپ کے اولیاء کے آپ کے دوستوں کے چہرے منور ہوں گے ولا تسود وجہ یوم اسود وجوہ یا یا اللہ اس دن میرے چہرے کو کالا نہ کرنا روشیا سے روشیائی سے مجھے بچانا جس دن آپ کے دشمنوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے اور یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے قرآن پاک میں مضمون ہے یوم تب یبدو وجوہ و تسود وجوہ فأما الذین سودت وجوہ و کفرتم بعد ایمانکم فضوق العذاب فضوق العذاب بما کنتم تکفرون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقسیم ہو جائے گی محشر کے میدان میں کیسی تقسیم ہوگی بعض لوگوں کے چہرے تو منور ہوں گے نورانی ہوں گے اور بعض لوگوں کے چہرے تو کالے ہوں گے تو کالے چہرے والوں کو کہا جائے گا فام الدین لدینہ وجوہ ہوں اگر فر تم باد ایمانی کم فضو کلاب جمع تم تک فرون اور بدبختو کیا تم نے ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کی ہم اس آیت کو دیکھ لیجیے یہاں تو علماء کا طبقہ ہے درجہ بہ درجہ اس میں یہود بھی آئیں گے نصارہ بھی آئیں گے مشرقین بھی آئیں گے اور اللہ تعالیٰ بچائے اس امت کے نافرمان بھی آئے گے اس لیے کہ اس میں تو اکفر تم باتیں ایمان کم ایمان لانے کے بعد بھی تم نے اللہ کی نافرمانی کی کیونکہ مسلمان بھی تھے اور جراب بھی پیتے تھے مسلمان بھی تھے اور چوری بھی کرتے تھے ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے ہم نے اپنی مسجد میں پردے لگائے تھے کہتے پردے کوئی اٹھا کے لے گیا سب کے سب ایک مسجد میں میں گیا وہاں مؤذن صاحب نے تو ایسی اذان دے دی مسجد تو بہت بڑی تھی شاندار میں نے اسے کہا بھائی مائک نہیں ہے باہر تک آواز جاتی لوگ انہوں نے کہا مولوی صاحب کیا کریں گے کیا کہاں تو یہاں جو چیز ہوتی ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ انورٹر کوئی لے گیا اور لائٹ یہاں رکھی ہوئی تھی وہ سلینڈر وہ لے گیا اور وہ لے گیا کہیں گے تو <clears throat> پھر جو ہے وہ میں نے مائک گھر گھر لے گیا جوڑ دیا وہ جتنا وہ بچے بچ گیا تھا اگر فرق تم بات ہے یہ مانی تم کیا تم نے اللہ کی نافرمانی کی ایمان لانے کے بعد فضوق العذاب بما تک فرون کٹو عذاب معلوم ہے کہ تین کام ہے جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں آپ اس ترتیب کو یاد رکھیں مش الاقدام ججماعت الجلوس فلمساد بات صلاح اِس باغ المزوین الکریحا اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اور کس چیز میں یہ بحث کر رہے ہیں قلت تو پھر میں نے عرض کیا یا اللہ یہ تو درجات کے اندر بحث کرتے ہیں کہ بندوں کے درجات کن اعمال سے بلند ہو جاتے ہیں پہلے تو بتایا گناہ معاف ہونا پھر آگے بتایا درجات کا بلند ہونا ہے کیونکہ جب کلائی کرنے والا کلائی کرتا ہے وہ ڈائریکٹ کلائی نہیں کرتا پہلے وہ اس برتن کو مانجتا ہے تو جب صاف ہو جائے گا تب کلائی لگتی ہے تو پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے اب درجات بلند ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاہوم وہ اعمال کیا ہیں جس سے درجات بلند ہوتے ہیں تو میں نے عرض کیا ہے اللہ تین اعمال یہ بتا رہے تھے بڑی اچھا اتعام تعام کیا اتعام تام کے معنی آتے ہیں کھانا کھلانا کیا کرنا کھانا کھلانا غربا کو مساکین کو فقرا کو اور حضرات کو صالحین کو کھانا کھلانا اتام و تعام گویا سخاوت کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ سخی کے درجات بلند ہو جاتے ہیں سخی اللہ سے قریب ہے جنت سے قریب ہے دوزخ سے دور ہے بخیل دوزخ کے قریب ہے اللہ سے دور ہے جنت سے دور ہے و تام اب کھلائیں کس کو حیرو گیرو تو خیر جو سامنے آیا اس میں بھی اگر ترتیب لگا دی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک صاحب کے یہاں دعوت کے لیے مختلف دعائیں پڑھنے کے بعد آخر میں یہ بھی فرمایا کل تمام کم وہ و آختر السلام وسلط علیہ الملائکہ <clears throat> ابرار لوگ نیک لوگ تمہارے گھر کا کھانا کھائیں اور روزے دار تمہارے یہاں آ کر افطار کریں اور فرشتے تم پر رحمت نازل کریں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنا کھانا فاسق و فاجروں کو نہیں کھلانا چاہیے شادی میں کیا ہو رہا ہے تو فاسق و فاجر ہی تو کھاتے ہیں وہ بلکہ صالحین کھائیں اس سے کیا ہوگا جتنے وہ اعمال کریں گے آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا کیونکہ آپ نے تو صالحین کی خدمت کی نا آپ نے تو اللہ اللہ کرنے والوں کی خدمت کی آپ نے تو نمازوں کی خدمت کی کتابوں میں ترتیب لکھی ہوئی ہے ایک آدمی کو زکوٰۃ دینی ہے یا عشر دینا ہے سب کا خیرات کرنا ہے تین مستحق اس کے سامنے ہیں کتنے تینوں کے تینوں مستحق ہیں مسلمان ہیں ایمان والے ہیں اس کو دیں گے تب بھی ادا ہو جائے اس کو دیں گے تب بھی ہو جائے اس کو دیں گے تب بھی ادا ہو جائیں گی لیکن پہلا شخص وہ ہے جو مسلمان تو ہے لیکن بے دین ہے بڑی مشکل سے جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے باقی نمازیں نہیں پڑھتا ہاں، اور عید کی نماز تو پڑھی لے یہ ہے اس کو دے دیں گے زکات ادا ہو جائے گی بالکل انکار نہیں دوسرا شخص ہے وہ غریب بھی ہے لیکن دیندار بھی ہے نماز ان کا پابند ہے اور جو اللہ اللہ کرتا ہے چوری نہیں کرتا ہے اور روزہ نہیں روزہ روزہ رکھنے والا تلاوت کرنے والا یہ سب چیزیں اس کی ہیں اس میں کیا ہوگا زکوٰۃ کا ثواب الگ ملے گا آپ کو اور جو اعمال کر رہا ہے ان اعمال کا ثواب بھی آپ کو الگ ملے گا تیسرا شخص وہ ہے کہ جو غریب بھی ہے اور صالح ہے نیک اعمال کرتا ہے اور پھر دوسروں کے اندر محنت بھی کرتا ہے ہاں، ان کو بھی لاتا ہے مسجد میں بھائی مسجد میں آ جاؤ رشت کر کے لاتا ہے وہ کر کے لاتا ہے بعض و تبلیغ کرتا ہے درس و تدریس کرتا ہے یہ سارے ہیں مستحق اس کو دے دیں گے تو آپ کو تو ایک تو زکوٰۃ کا ثواب مل جائے گا وہ تو ملنا ہی ہے نمبر دو وہ تو خود اعمال کرتا ہے ان اعمال کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اس کی محنت سے جتنے بھی لوگ اعمال میں لگ گئے ان تمام لوگوں کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا یہ ترتیب ہے اس کی اب سوال ہے کہ سب ثواب ہم کو ملے گا ان کو ملے گا نہیں ملے گا ان کو بھی ملے گا علامہ شاہ صاحب فرماتے تھے اس اسلام حسین جتنا ترقی کرے گا اسلام سمجھنا آسان ہے بہت آسان ہے <coughs> آپ کے موبائل میں کراط ہے واض و تبلیغ ہے تفسیر ہے جو بھی ہو تو پانچ دس آدمی کا میں ہم کو بھی دے دیجیے ٹھیک ہے آپ نے ان کے بھی موبائل میں سب بھر دیا پہنچ گیا ان کے یہاں بھی تو کیا آپ کا اپنا ڈیلیٹ ہوا آپ کا تو اپنا بھی ہے تو ان کے نام اعمال میں بھی برد بر دیا گیا اور آپ اپنا تو برابر ہے تو جس نے اعمال کیے اس کے تو اعمال اپنے پاس رہے اور ان کے اعمال دوسروں میں منتقل ہو گئے جو محنت کی تھی اس سے بعد اتام و تعام کیا یہ پہلا کام ہے جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں درجہ بلند دوسرا فرما لین الکلام اس کو ذرا گہرائی کے ساتھ سن کیا لین الکلام لین الکلام کے معنی آتے ہیں نرم کلام کرنا کیا کرنا نرمی سے بات کر لینا نرمی سے کس کے ساتھ نرمی سے بات کر لیں یعنی اپنے والدین کے ساتھ اپنے اہل عیال کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ماتتوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ نرم کلام کریں استاد ہے تو شاگردوں کے ساتھ نرم کلام کر لیں کلام ہی تو کرنا ہے تو اس میں زوردار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے نرمی سے تو سمجھانا ہے تو پیر و مرشد ہے تو نرمی سے بات کر لیں معتم صاحب ہے تو نرمی سے آ کے اس کو سمجھا دیں امام صاحب ہے تو مختلف کو نرمی کے ساتھ بات کر لیں افسر ہے تو ماتتوں کو نرم کے ساتھ بات کر لیں دکاندار ہے تو گاہوں کے ساتھ بہت نرم کلام کر لیں اس طرح سے آپ اس کو پھیلاتے رہیے ڈاکٹر صاحب ہے تو بیماروں کے ساتھ نرم کلام کریں یہ نہیں کہ مریض نے دوسری مرتبہ پوچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یاد بھی رہا ہے یہ ٹکی جو ہے تین مرتبہ کھانی دو مرتبہ اٹھا کے وہ نسخہ پھینک دیا اس سے ارے چل اور کوئی کام ہی نہیں ہے دو مرتبہ سمجھایا آپ کو ایسا نہیں ہاں جی ٹھیک ہے ہاں صبح ایک ٹکی شام ایک ٹکی تو جتنی جتنی دیر ڈانٹ لگانے میں پڑے گی نا اسے تو کم وقت لگے گا اس کو سمجھانے میں اس سے لین الکلام کیا نرم کلام استاد سے کریں ارے نالائق چل ڈلتے سنا سب یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹے چلو سبق سنا لو تو بیٹا کہہ رہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں تو نالائق میں دیکھو کتنے لفظ ہیں اور بیٹے میں تو اسے کم ہے نا جو بہت زیادہ لفظ کا تلفظ آپ کر لیں اس سے کم ہی اگر کر لیتے تو کیا خرابی تھی اور اللہ کے نویسلم کی ایک صفت ہے اس کو سن لیجیے کیا عجیب صفت ہے ہر صفت تو ایسی کی قربان جائے کیا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك اللہ کی رحمت سے آپ کتنے نرم ہو گئے اپنی امت کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تیز مزاج ہو جاتے لن فضو ہوتے لن فضو من حولک یہ سارے صحابہ آپ سے بھاگ جاتے آپ کے ارد گرد کوئی نہیں رہتے جو پروانوں کی طرح آپ کے اوپر جان دے رہے ہیں تو سب چلے جاتے ہیں حبش والا حبش چلا جاتا اور روم والا روم چلا جاتا ایک بھی قریب میں نہیں رہتا معلوم یہ ہو کہ باکمال کے مزاج میں بھی اگر تیزی ہے تو لوگ اس سے دھور بھاگیں گے قریب نہیں آئے گی اور جو ہم جیسا بے کمال ہی ہے اس کے پاس سونا آئے گا تم بے کمال بھی ہے اور تیزی بھی ہے عربی کا محاورہ تو آپ کو یاد ہوگا <laughs> جس چیز کے اندر نرمی نکال دی جائے وہ تو اس کو ایپگار بناتی ہے تو دو چیزیں ہو گئی ایک کیا ہو اتام اتام اور دوسرا کیا تلیم الکلام تیسرا ہے سنیام کہ رات کو اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں جب لوگ سبحان اللہ رات کو نماز اس وقت پڑھ لے جس وقت لوگ کیا ہوں سو رہے ہوں تو کیا مشکل ہے تھوڑا سا ذرا پہلے اٹھے آزان سے پہلے چند منٹ اور دورے کرتے نماز پڑھ لے زیادہ نہ صحیح دورے کرتے نماز پڑھ لے رات کو اٹھے تو درجات بلند ہو جاتے ہیں وعباد وعباد الرحمن الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الدین یمسون اللہ کیا سجدا قیاما وہ لوگ رات کو رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں تو ساری رات ہی لیکن تھوڑا سا وقت نکالے اس کے لیے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ طیبہ میں بھی ملنے کے لیے گیا جب آپ کے چہرے مبارک کی طرف نظر پڑ لی تو میرے دل نے کہا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ سچا نبی ہے اس لیے اگر صرف دعویٰ کرے نبوت کا ایسی نورانیت یہ تو نہیں ہو سکتا اس کے بعد جب آپ نے کلام فرمایا میں اور حیران ہو گیا اور کلام بھی کیا ہے یا السلام واطم الطعام ایک روایت میں تدخل الجنت اس میں بھی یہی آیا سلام پھیلاؤ کھانا کھلاؤ رشتوں کو جوڑو رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تدخل الجنت بے سلام سلامتی کے ساتھ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ تو بہرحال یہ چھ چیزیں ہو گئی چھ کی چھ عادت ہے اس کے بعد اللہ تبارت نے فرمایا سل یا محمد کیا یہ آخری بات ہے سل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے کیا مانگنا ہے آپ نے اس وقت دعا مانگی شارین فرماتے ہیں نبی ہی تو ایسی دعا مانگ سکتا ہے اگر ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مانگو کیا مانگنا ہے میں تو سب سے پہلے مدرسے کے لیے زمین مانگوں گا یہ طے بات ہے <coughs> بات سمجھا گئی تو مدرسے میں زمین کم ہے تو گاڑی والا تو گاڑی مانگے گا جس کے پاس گاڑی نہیں جس کے پاس مکان نہیں وہ کیا مانگے گا وہ مکان مانگے گا جس کے پاس اولاد نہیں وہ اولاد مانگے گا جس کے پاس نوکری تو یہی تو مانگیں گے ہم عمور فانی مانگیں گے عمور دنیا مانگیں گے لیکن آپ نے کیا دعا مانگی سبحان اللہ یہ دعا میں پڑھ لیتا ہوں الحمد للہ تو علماء کا مجموعہ طلبا بھی اس دعا کو یاد کر لیں جن کو یاد نہیں اور جو یاد نہیں کر سکیں ہمارے بزرگ کچھ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ترجمہ یاد کر لیں فعل وحب وحب وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك من يحبك بحب نیلابک کیا عجیب گاہ ہے اس کی تشریح تو نہیں کرنی ترجمہ تو ضرور کروں اللہ فعل الخیرات سبحان اللہ اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں تمام نیک کام کرنے کی مجھے توفیق دے دی تمام نیک کام کرنے کی مجھے ہم کہ امت کو بتایا جا رہا ہے کسی کام کسی نیک کام کو چھوڑو گے ہمت کر لو کہ ساری نیکیاں سمیٹو سمیٹو ساری نیکیاں ہمت کر لو اصل الخیرات تمام نیک کام کر لوں اور ہر نیک کام میں تعاون کر لوں آگے بڑھنے کی کوشش کروں وہ تعاون البر و تقوا وہ ترکل ہوں کرات میں آپ سے ایسی توفیق مانگتا ہوں کہ سارے گناہ چھوڑ دوں سارے گناہ سوال ہے کہ وہ تو معصوم تھے نا گناہوں سے ہی تو ہمارا عقیدہ ہے الحمد للہ عقیدہ کی تو ہمارے رگو میں یہ ہمارے خون کے ایک قطرے میں لکھا ہوا ہے یعنی کہ اللہ کے نبی سم گناہوں سے کیا تھے منزہ اور پاک کے ہر میں بھی معصوم ہوتا ہے آپ تو معصوم کے سردار ہیں وہ ترکل من کرا کہ اللہ مجھے ایسی توفیق دے سارے گناہ چھوڑ دو یہ تو ہماری تعلیم و تربیت کے لیے تھا گویا کہ آپ ترغیب دے رہے ہیں اپنی امت کو کہ میرے امت ہو ہاں، کسی برائی کا اپنے پاس آنے مت دو تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ترکلم کرا وحب بل مساکین کیا اللہ مجھے غربا اور مساکین و فقرا کی محبت دے دیجیے اندازہ لگائیے محبت دے دیجیے میں ان کی ان کی محبت میرے دل میں ہو مساکین کی اور کبھی آپ فرماتے تھے اللہ آئین مسکینہ و امتنی مسکینہ وہ شبنی واشنی فی زمرت المساکین یا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ دنیا سے اٹھا مسکین وہاں مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھا لیجیے واشنی فیض عمر المساکین تو مساکین کے ساتھ محبت تھی اس میں ترغیب ہے امت کو کہ فقراء اور غربا کو ان کو حقیر مت سمجھو بلکہ ان کی تو محبت مانگی ہے اللہ کے نبی سمجھ گویا کہ وہ اللہ کے نبی کے محبوب ہیں جب وہ اللہ کے نبی کے محبوب ہیں تو ہم کس اعتبار سے ہم ان کے ساتھ نفرت رکھے تو ہم کو بھی تو محبت رکھنی چاہیے ان کی اس کے محبت مساکین آگے فرما و ان تن علی و ترحمنی یا اللہ آپ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما یہ بھی ہماری تربیت کے لیے تھا آگے عجیب دعا ہے موت مانگنے سے تو منع کیا آپ نے موت مت مانگو اللہ تعالیٰ سے اسے مرنے کے بعد معلوم نہیں کیا حالات ہوں گے تو زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے لیکن اس دعا میں آپ نے موت مانگی کیا وہ ادا عرت تفیط ن تنفی قوم فنی غیر مختون یا اللہ اگر آپ کسی قوم کو آزمائش میں ڈالیں گے ڈالنا چاہیں میں درخواست کرتا ہوں اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لیجیے کیونکہ اس سے تو میرے دین کو نقصان ہوگا میرے ایمان کو نقصان ہوگا اس آزمائش سے کیا اللہ آزمائش سے پہلے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لیجیے تاکہ میں صحیح سالم ایمان لے کر دنیا سے چلا جاؤں ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو میرا ایمان خراب ہو جائے گا ویزا عرب کا فتن تو پھر قبل خدا وقن غیر مختون کا البا ہے سبحان اللہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے صرف روٹی کپڑا اور مکان نہیں محبت ہی مانگنی چاہیے <clears throat> محبت ہے کہ عجیب نعمت ہے محبت والا اعمال چاہے کتنے ہی نوافل زیادہ نہ کر لے لیکن ان میں تو ایک عجیب چاشنی ہوتی ہے محبت ہے حضرت مولانا روم فرماتے تھے از محبت تلخ حاشری شود محبت میں تو کھٹا بھی مٹھائی معلوم ہوتا ہے از محبت نار نورے میں شود از محبت دیو دیوہورے میں شود از محبت از محبت تھارہا گل میں شود محبت میں تو کانٹے بھی پھول ہی نظر آتے ہیں محبت کی دنیا ایک الگ دنیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے اللہ کا عاشق ہونا چاہیے آدمی ہر وقت کی یادوں میں رہے یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے ایسے اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے یہ محبت مانگی ہے اللہ کے نبی سسم اور عمر کو سمجھایا ہے کہ تم اللہ سے محبت مانگو تو وہاں کیا سنا وہ اصل کا محبت ہے وہ حب کا میں کیا اللہ جتنے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مجھے دے دیجیے ان کی محبت میں ان سے محبت کرنے والا بن جاؤں یعنی آپ اپنے پیاروں کی محبت مجھے دے دیجیے وہ میرے بھی پیارے ہو جائیں یعنی وہ تو آپ سے پیار کرتے ہیں اور میں ان سے پیار کروں وہ اصل کا حب مائی حب کا وہ حب عملی قربنی اللہ حبی اے اللہ ان تمام اعمال کی مجھے محبت عطا کیجیے جن اعمال کے کرنے جن اعمال کے کرنے سے آپ کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے <clears throat> معلوم ہوا کہ اعمال تو اس لیے بھی کرنے چاہیے کہ اس سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو <clears throat> یہ دعا آپ نے مان لی اور اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہاں فجر کی نماز پڑھانی ہے ہے نا اللہ کے نبی سب محو ہے کس میں دیدار میں تو فنایت کا مقام ہے تو کیا یاد رہے <clears throat> حضرت مولانا روم فرماتے تھے اے قمر اے دل ای قمر خوش کر یا آ کمر سازد اے دل مجھے بتاؤ یہ چاند زیادہ پیارا ہے یا وہ جس نے اس چاند کو پیدا فرمایا ہے ظاہر سی بات ہے چاند کو دیکھتا ہے آدمی تو چی چاہتا ہے دیکھتا رہوں تو اللہ رب العزت کے نور کو دیکھے گا تو کس کا پیٹ بھرے گا کسی کا بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ کا معلوم تھا کہ نماز پڑھانی ہے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پردے ڈال دیے اوپر کے نور سے حضرت کو بیدار فرمایا بیدار ہو گئے آپ نے جب دیکھا کہ وہ روشنی بہت پھیل گئی ہے فجر کی نماز میں تو بہت کم وقت رہا ہے آپ بہت تیزی کے ساتھ آئے یہی الفاظ ہیں حدیث میں تیزی کے ساتھ آئے آپ نے مختصر نماز پڑھائی سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ صحابہ میں آپ سے بتا دوں مجھے دیر کیوں ہوئی دیر کی وجہ تو یہ تھی دیر کی وجہ تھا <laughs> اس کے بعد آپ نے فرمایا انہا حق کیا فرمایا کہ اے صحابہ یہ سچا واقعہ ہے یہ حق ہے سوال کسی کو کیا اس میں شک تھا نہیں کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے خواب میں دیکھا یہ وہی کے درجے میں کس میں وہی کے درجے میں میرا خواب ہو یا بیداری ہو ایک جیسا ہے وہی کے درجے میں پھر آپ نے دو باتیں فرمائی فد رسو یہ آخری بات ہے کیا فرمایا فد رسو اے صحابہ اس سبق کو سیکھو اس سبق کو اس سبق کو سیکھو اس پر عمل کرو وہ میری امت کو سکھلاؤ میری امت کو بتاؤ میری امت کو سکھاؤ فد رسوا اس کا درس دو معلوم ہوا میرے میری امت کو سکھاؤ معلوم ہوا کہ ہمارا کام ہے سیکھنا اور سکھانا ہاں تو بتائیے اس میں کتنی چیزیں آ گئی ہاں، جس جو ہماری تربیت کے لیے ہے اور ترقی کے لیے ہے اور گناہوں کے معافی کے لیے ہے تو چھ چیزیں ہیں نا صرف میں ان کا اجمال بناتا ہوں یہ روایت آپ کو ترمیزی میں ملے گی کس میں اور امام ترمیزی علیہ کو عادت ہے کبھی کبھار وہ صنعت پر بھی بات کرتے ہیں کبھی کبھار تو فرماتے ہیں اس روایت کے بارے میں تو محمد ابن اسماعیل انحاظ الحدیث میں نے اپنے استاد محمد ابن اسماعیل امام بخاری سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں فقال حاضہ حدیث صحیح ہوں حاضہ حدیث یہی الفاظ ترمیزی شریف میں ہے اور یہ روایت میں بھی باب المساجد میں <coughs> فرمایا کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا امام بخاری سے یہ حدیث کیسی ہے کہ صنعت پر آپ ذرا تبصرہ فرمائیں قال حاضہ حدیث و صحیح ہوں فرمائیں کہ صحیح حدیث ہے مضبوط حدیث ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے